حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ فتح مکہ والے دن ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو مکہ فتح کرا دیا تو میں بیت المقدس میں دو رکعت نماز پڑھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہیں بیت اللہ الحرام میں پڑھ لو اس نے اپنی بات دہرائی تو آپ نے فرمایا یہی پڑھ لو اس نے اپنی بات سے بارہ دہرائی تو آپ نے فرمایا تب تیری مرضی ہے امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مثل مروی ہے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار تین سو پانچ